السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا لیکچر ایک ٹو پارٹ سیکوینس کا دوسرا لیکچر ہے یہ سیکوینس جو ہے ڈیٹا کے بارے میں ہے اس کے اس سیکوینس کے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا مینجمنٹ کی بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ ڈیٹا انٹینسو کمپیوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کون کون سی پرابلمس ہوتی ہیں جن کے سولوشن آپ کو لانے پڑتے ہیں کہیں سے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فلیٹ فائلز میں جب ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے اور ٹیبلز میں جب ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے تو کیا فرق کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ table storage is better than flat file storage data management کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا ڈیٹا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن when you dealing with significant amount of data of data items اور ٹریلینز آف ڈیٹا آئٹمس پھر بعض ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ جس کو سیریسلی اگر آپ ٹیکل نہ کریں تو آپ کا سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا کئی ایشوز ہم نے ڈسکس کیے تھے ڈیٹا مینجمنٹ کے جس میں ایک تو تھا ڈیٹا انٹری کا کہ جب ڈیٹا انٹر کیا جائے کسی سسٹم میں تو اس کی ایکوریسی کا خیال رکھنا وہ ایک ڈیٹا مینیجر کا کام ہوتا ہے اسی طرح نہ صرف ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے سسٹم میں اسے اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے کئی چیزیں چینج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا کو چینج کرنا پڑتا ہے تو ہمارا کام یہ بھی ہے کہ یہ چینجز جو ہوں یہ ایکوریٹلی ہوں سیکورٹی از اندر ادر ایشو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سسٹم میں اگر ہم سیکورٹی کا خیال نہ کریں تو بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں انآتھورائز لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی اگر وہ سینسٹیو ڈیٹا کو دیکھ لیں تو اس سے پورے کا پورا بزنس جو آپ کا ہے وہ ہو سکتا ہے so you have to account for that آپ کو ایکٹیولی ایسے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جن کی مدد سے انآتھورائز ایکسیسز جو ہیں وہ منیمائز ہو سکیں ہم نے ڈیٹا سیکیورٹی میں دیکھا تھا کہ اس کو ڈیٹا کو ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے بہت سارے میکنیزم اویلیبل ہیں so which you try to do is you try to use a combination of them آپ انکرپشن یوز کرتے ہیں آپ پرائیویٹ نیٹ ورکس اپنے بناتے ہیں آپ فائر والز یوز کرتے ہیں آپ انٹروژن ڈیٹیکٹرز یوز کرتے ہیں اور وائرس ڈیٹیکٹر بھی آپ یوز کرتے ہیں ڈیٹا انٹیگریٹی از یٹ اندر ایشو جس میں آپ ڈیٹا کی کریکٹنس کا اس کی کنسسٹنسی کا خیال رکھتے ہیں کہ ڈیٹا میں ایررز نہ ہوں اور مختلف ڈیٹا آئٹم جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ نہ کریں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا کی انٹیگری انٹیگریٹی متاثر ہوتی ہے کئی چیزوں سے ٹائپنگ ایررز کی وجہ سے ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے ہارڈ ویئر میں پرابلم ہو سکتی ہے پروگرام جو ہم یوز کر رہے ہیں جسے ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس میں بگز ہو سکتے ہیں وائرسز آ سکتے ہیں اور کیٹاسٹرافک ایونٹس ہو سکتے ہیں آگ لگ سکتی ہے سیلاب آ سکتا ہے so as a data manager you have to take care of all those issues جہاں تک انٹیگریٹی کو انشور کرنے کا تعلق ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹائپ انٹیگریٹی کو انشور کرنے کے طریقے ہیں لمٹ انٹیگریٹی بھی ایک طریقہ ہے ریفرنشل انٹیگریٹی ہے اور فزیکل انٹیگریٹی بھی آپ مینٹین کر سکتے ہیں کسی سسٹم کی اور اس کی مختلف اور مختلف اسٹریٹجیز ہیں ڈیٹا ایکسیسبلٹی کا بھی بڑا ایشو ہے یعنی آپ ڈیٹا اس طرح اسٹور کریں کہ وہ آرگنائز فیشن میں ہو اس طرح آرگنائز کیا جائے کہ اس سے جب آپ نے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہو کسی کسی چیز آئٹم کے لیے سرچ کرنا اس ڈیٹا پہ تو آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے اس کے علاوہ ڈیٹا ایکسیسبلٹی میں آپ کو جو کنکرنٹ ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایک ڈیٹا آئٹم ہوتا ہے اس کو دو لوگ بے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس سچویشن کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سارے ایشوز جو ہم نے آپ کو بتائے ان میں زیادہ تر کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں by using a proper database management system database management system کیا ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا بیسز سے یوزر جو ہے بات کرتا ہے یہ یوزر ہے یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اور یہ ڈیٹا بیس ہے تو اگر یوزر نے ڈیٹا بیس سے کوئی بھی بات کرنی ہے it will be through the database management system یہ آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے یہ آپ کو ایسے ٹولس فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا پہ سرچز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا سے رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا ہے ایک ڈیٹا بیس پہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے database is a collection of data and organized collection of data اور وہ اس کو اس طرح آرگنائز کیا جاتا ہے یہ سوچ کے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ اس میں سے چیزیں تلاش کرنا آسان ہو اگر میرے پاس ایک بڑا سا ڈیٹا بیس ہے اس میں سے میں ایک چھوٹی سی چیز تلاش کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ تلاش کرنے میں مجھے گھنٹوں لگے I should be able to get what I looking for like that instantly تو اس کا ہم ڈیزائن اس طرح کرتے ہیں ڈیٹا اسٹور اس طرح کرتے ہیں ڈیٹا بیسز میں کہ انسٹنٹ ایکسس ہمیں مل سکے یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیسز ہیں یہ پورا پورا جو ڈیٹا کا سسٹم ہے یہ آپٹمائزڈ ہوتے ہیں فار دا آپریٹنگ سسٹم جس پہ کام کر رہے ہوں ان کو آپٹومائز اس نظریے سے کیا جاتا ہے کہ فائل ایکسس جو ہو بڑی تیزی سے ہو یعنی آپ جو ڈیٹا تلاش کر رہے ہیں اس کو سیکھ کرنا اس کو ایکسٹریکٹ کرنا بہت تیزی سے ہو ڈیٹا بیسز میں کیسی چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں آج کل کے ماڈرن ڈیٹا بیسز میں نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں بولین بولین نمبرز بھی اسٹور کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیکسٹ اسٹور کر سکتے ہیں اور ملٹی میڈیا بھی like sound images video animation کسی بھی ٹائپ کا الیکٹرانک ڈیٹا جو ہے جو ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہے اس کو آپ کسی بھی ڈیٹا بیس میں آسانی سے آج کل اسٹور کر سکتے ہیں پرانے زمانے میں جب ماڈرن ڈیٹا بیسز نہیں تھے تو فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز ہوا کرتے تھے ایک بڑی سی ٹیکسٹ فائل ہوتی تھی اور اس میں سارے کا سارا ڈیٹا آپ اپنا لا کے رکھ دیتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض آئٹمس بعض ریلیٹڈ آئٹم جو ہیں وہ آپ ایک ریکارڈ میں رکھتے تھے ایک ریکارڈ جو ہے it's a group of related items record لکھ کے اس کے بعد آپ ایک سمبل لکھ دیتے تھے کہ جناب ریکارڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد نیا ریکارڈ شروع کر دیتے تھے وہ خاصا ایک پاپولر سمبل جو تھا وہ ایک ورٹیکل بار ہوا کرتا تھا تو فلیٹ فائل ڈیٹا بیس کیا ہوتا تھا collection of the record sequentially آپ کے لکھے ہیں سارے کے سارے ریکارڈ اور ہر ریکارڈ کے بعد ایک یہ ورٹیکل بار سا ہے ہر ہاں، ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں جیسے میں نے کہا کہ ریلیٹڈ آئٹمس ہوتے ہیں جنہیں ہم فیلڈز کہتے ہیں ایک فیلڈ میں ہم ایک ڈسٹنکٹ ڈیٹا ویلو ڈالتے ہیں کوئی نمبر یا یا ٹیکس کچھ بھی تو کئی فیلڈ ملا کے ایک ریکارڈ بنتا ہے اور بہت سارے ریکارڈ ملا کے ایک فلیٹ فائل بنتی ہے فلیٹ فائل میں پرابلمس ہیں فلیٹ فائل میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی چیز فلیٹ فائل میں تلاش کرنا چاہیں عموماً آپ کو ساری کی ساری فلیٹ فائل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز ہر آئٹم اس کے اندر جو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کی سرچ ختم ہوتی ہے اس کی وجہ سے فلیٹ فائل میں کوئریز کرنا اس میں چیزوں کو سرچ کرنا خاصا مشکل ہے دوسری بات یہ بھی کہ فلیٹ فائل میں اگر فرض کریں آپ ریکارڈز کو چینج کرنا چاہیں اس میں ایکسٹرا فیلڈز ڈالنا چاہیں یا پرانے کچھ فیلڈ جو ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ اتنا آسان کام نہیں ہے اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ لیکن پھر بھی flat files are good enough for small applications آپ کے پاس بیس پچیس تیس کے کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے فلیٹ فائل سے کام چل جائے گا اس کے بعد ہم نے فلیٹ فائلز کے بعد ایک آلٹرنیٹ پیش کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جناب فائل فلیٹ فائل کے فارم میں نا آپ چیزوں کو اسٹور کریں آپ ٹیبلز کی صورت میں کریں ٹیبلز کیا ہوتے ہیں tables you know columns rows یہ جو کالم ہے اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا اس کی کم از کم ٹائپ ایک جیسی ہوگی یعنی سارے کے سارے یا تو نمبرز ہوں گے یا ٹیکسٹ ہوگی یا ڈیٹس ہوں گی کچھ بھی تو کالمس میں ایک جیسا ڈیٹا ہوتا ہے اور روز میں کیا ہوتا ہے روز میں انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا آئٹمس ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر ویو کا ڈیٹا بیس ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ ایک رو میں ہوگی وہ رو جو ہے it is similar to a record جو ابھی ہم نے بات کی تھی فلیٹ فائل کے سلسلے میں تو ایک ٹیبل کی روز جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور ہر رو کا ہر آئٹم جو ہوتا ہے وہ ایک فیلڈ ہوتا ہے انٹرسٹنگ بات کے بارے میں یہ ہے کہ یو کین ڈو شارٹس آپ یہ والا پورا کالم جو ہے اس کو شارٹ کر سکتے یعنی اس کالم کے ریفرنس سے آپ سارے کے سارے ٹیبل کو شارٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ جناب فلاں آتھر نے کتنی بکس لکھی ہیں تو آپ آتھر والے کالم پہ سارٹ کر دیں تو اس آتھر نے جتنی بکس لکھی ہوں گی وہ ایک اکٹھی ہو جائیں کلمپ ٹوگیدر ہو جائیں گی ان کو کاؤنٹ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے یہ بھی کہ جناب ٹین چیپسٹ بکس کون سی ہے تو آپ پرائز پہ سارٹ کر دیں اوپر والی جو ٹین بکس ہوں گی they will be the ten cheapest books اسی طرح ٹین موسٹ ایکسپینسو بکس ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ٹیبلس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں نئے کالمز ایڈ کرنا اسٹریٹ فارورڈ نئے کالم کیا ہوتے ہیں یعنی نئے کالم سے مراد ہے کہ آپ ہر ریکارڈ میں ایک فیلڈ ایڈ کر رہے ہیں بڑی آسانی سے ٹیبلز میں ایک نیا کالم ایڈ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے فلیٹ فائلز میں it is a bit more difficult it is more complex it is more time consuming تو جناب ہمارا کنکلوژ کیا ہے ہمارا کنکلوژن پچھلی دفعہ یہی تھا کہ جو ٹیبلو اسٹوریج ہے یہ فلیٹ فائل اسٹوریج سے بہتر ہے تو آج ہم اسی تھیم پہ اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے آج ہم ٹیبل اسٹوریج کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی اور آخر میں ہم ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے آج کا لیکچر جو ہے یعنی سیکوینشلی جو پچھلا لیکچر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن آج کا لیکچر جو ہے ہمارا پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا آخری لیکچر بھی ہے چوتھا اور آخری لیکچر تو آج کے لیکچر میں ہم وہ جو آخری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا پیکج ہے اس کا تذکرہ کریں گے یعنی آج ہم آپ کو ایک desktop database software package جو ہے وہ یوز کر کے بھی دکھائیں گے تو جناب دوبارہ پچھلے لیکچر کی طرف ریفر کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے ٹیبولر اپروچ کی بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب ٹیبل میں چیزیں اسٹور کی تھی تو ہمیں بہت مزہ آیا تھا وی ریئلی لائک ڈٹ تو آج میں چاہوں گا کہ وہ چیز آپ کو ایک اور ٹیبل پہ کر کے دکھاؤں لیکن اس سے پہلے وہی جو پرانا ٹیبل تھا اس کو ریوزٹ کر لیتے ہیں یہ ٹیبل جو ہے یہ بھولی بکس کا انوینٹری ٹیبل ہے یعنی اس میں سارے بکس کا ریکارڈ دیا ہوا ہے کہ کون سی بکس ہیں ان کے آتھرس کیا ہیں پبلشر کون ہیں پرائسز کیا ہیں اور وہ اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے اب ایک اور میں ٹیبل آپ کو دکھاتا ہوں یہ کسٹمرز کا ٹیبل ہے بولی بکس کا اس میں کسٹمر کے نام ہیں اور بتایا گیا کہ انہوں نے کون سی کتابیں کب ان کو شپ کی گئی تھی اور کس طریقے سے کی گئی تھی یعنی ایئر کے ذریعے شپ کی گئی تھی یا سرفیس میل کے ذریعے شپ کی گئی تھی تو یہ دو ٹیبل ہیں ان دونوں ٹیبلز کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں ان میں ایک تعلق ہے وہ کیا ہے کیا تعلق ہے دونوں میں یہ دونوں ٹیبل جو ہیں دے شیئر اے کالم اگر آپ سوچیں تو پہلے ٹیبل میں بھی اور دوسرے ٹیبل میں بھی ایک کالم تھا جو کامن تھا ٹائٹل کا کالم جو تھا وہ دونوں میں پایا جاتا ہے یعنی یہ دونوں کے دونوں ٹیبل جو تھے اس میں ٹائٹل کا فیلڈ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ان میں آپس میں کچھ ریلیشن شپ ہے اور اس ریلیشن شپ کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک پروگرام لکھیں گے تو وہ یہ جو میچنگ کالم ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اس کی مدد سے دونوں ٹیبلز کو ریلیٹ کرے گا اور ہمارے لیے کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن کریٹ کرے گا تو یہ جو ایک فیلڈ دونوں ٹیبلز میں مشترک ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں اس کی مدد سے ہم ان دونوں ٹیبلز پہ کچھ پروسیسنگ کر سکتے ہیں اور کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کر کے دکھاؤں گا لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں یہ جو ابھی آپ کو انفارمیشن میں دکھائی تھی دونوں ٹیبلز میں ان کی مدد سے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھولی بکس ڈاٹ کام کا بیسٹ کسٹمر کون سا ہے یعنی who has spend the most money on this online bookstore کیا آپ بتا سکتے ہیں دیکھیے ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کی فوٹوگرافی میموری ہو اور بڑی آسانی سے آپ بتا سکیں کہ وہ جو عادل علی صاحب تھے he was the best customer وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف چار چار تو ریکارڈ دکھائے ہیں فرض کریں چار کی بجائے ہزار ہزار ریکارڈ ہوتے ملینز آف ریکارڈس ہوتے اور پھر میں آپ سے پوچھتا جناب بتائیے بیسٹ کسٹمر کون سا ہے پھر تو ذرا مشکل ہوتا ہے نا تو جناب یہ کوشچن جو ہے اس کو آنسر کرنے کا پروسیس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کریں گے یہ کہ ہم وہ انوینٹری والا ٹیبل لیں گے اس کے بعد ہم شپمنٹ والا ٹیبل لیں گے اور اس کے بعد ان دونوں ٹیبلس کی وجہ سے ہم ایک تیسرا ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کریں گے اس ٹیبل میں کیا ہوگا اس میں کسٹمرز کے نام ہوں گے اور اس کے ساتھ پرائسز لکھی ہوں گی ان کتابوں کی جو انہوں نے منگوائی ہیں تو again the process is we have to related tables ان دونوں کو ایک طریقے سے ہم جوائن کر کے ایک تیسرا ٹیبل بنا رہے ہیں اور اس میں وہ انفارمیشن ہے that we are interested in تو جناب یہ دیکھیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ والا ٹیبل ہمیں ملتا ہے تو ان دونوں ٹیبل کو ملا کے ان کو کمبائن کر کے میں نے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے جو کہ اس ٹیبل میں لکھی گئی ہے اور اس کو میں نے میرے خیال میں کسٹمر نیم سے شارٹ بھی کر کے دیکھ لیا تو یہاں پہ ان دونوں ٹیبلز میں جو انفارمیشن تھی ان کو ملا کے کچھ تھوڑی سی نئی انفارمیشن نئی انفارمیشن تو نہیں ہے ایک نئے طریقے سے انفارمیشن پرزینٹ کی گئی ہے ان دونوں ٹیبلز کو ملا کے ہم نے تیسرا ٹیبل بنایا ہے اس میں سب تمام کسٹمرز کے نام ہیں اس کے علاوہ جتنے جتنے پیسے دیے انہوں نے ہر کتاب کے لیے وہ بھی لکھے ہوئے اب آپ بتائیے کہ اگر میں یہ ٹیبل آپ کو دوں اور آپ سے سوال پوچھوں کہ جناب بیسٹ کسٹمر کون ہے تو کتنا ٹائم آپ کو لگے گا وہ معلوم کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ ڈیٹا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کی مدد سے وہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کو آنسر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو ان یہ جو آسانی پیدا ہوئی ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ the two table that we use they're related تو جناب جب بھی آپ کے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہو جس میں دو یا دو سے ہزار ٹیبلز ہوں اور وہ ریلیٹڈ ہوں اس کو ہم کہتے ہیں relational database database consisting of two or more tables which are related ضروری نہیں کہ ایک ڈیٹا بیس میں جتنے ٹیبلز ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں لیکن ہر ٹیبل کسی دوسرے سے ریلیٹڈ ضرور ہونا چاہیے تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کلیکشن آف ٹیبلس ہے it's a relational database یہ ٹپکل جو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو عام انڈسٹری میں یا بزنس میں یوز کیے جاتے ہیں اس میں دسیوں ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں سو so, خاصے کمپلیکس ہوتے ہیں یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز لیکن ایک چیز ان سب میں کامن ہے کہ یہ سب کے سب دے آف ٹیبلس ٹیبلس کیا ہوتے ہیں اس میں کالمس ہوتی ہیں اس میں روز ہوتی ہیں میں فیلڈ لکھے جاتے ہیں اور روز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ریکارڈس ہوتے ہیں روز میں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپس میں اسٹرانگلی انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے کالمس میں ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے کسی ایک کالم میں صرف ٹیکس ہوگی یا صرف ڈیٹس ہوں گی یا فون نمبرس ہوں گے اور وٹ ایور تو جناب جس طرح پہلے ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ ٹیبلس کی کہ tables consist of rows called records اور ہر روز جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیلڈس تو یہاں بھی وہی چیز ہے تو ٹیبل بنتا ہے ریکارڈ سے ریکارڈ بنتے ہیں فیلڈ سے اور ریلیشنل ڈیٹا بیس کس سے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ٹیبل سے لیکن ریلیٹڈ ٹیبل سے table table table relational databases میں اور کچھ نہیں ہوتا سارے کا سارا ڈیٹا جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ہوتا ہے وہ ٹیبلز میں ہوتا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس پہ جب بھی آپ کو آپریشن کرتے ہیں ہمیشہ ٹیبلز پہ کرتے ہیں یا پھر ان ٹیبلز پہ کرتے ہیں جو آپ نے ٹیبل آپریشن کی مدد سے بنائے ہوں تو tables tables and nothing but tables relational database میں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا R D B M S relational database management تو یہ وہی ڈی بی ایم ایس کی ایک سب کیٹیگری ہے یہ ڈیزائن کی کی گئی ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے اس میں فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ ٹیبلز بنا سکتے ہیں ٹیبلز کو پاپولیٹ کر سکتے ہیں یعنی ان میں چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹیبلز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ٹیبلز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نئے ٹیبلز بنا سکتے ہیں اور ان نئے ٹیبل پہ یا وہ جو اوریجنل ٹیبل ہیں ان پہ آپ مختلف طرح کی کوئریز کر سکتے ہیں ان سے مختلف کوشچن پوچھ سکتے ہیں تو یہ فیسلٹیز کون فراہم کرتا ہے یہ آپ کے R D B M S relational database management system جو ہے یہ فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں بہت ساری ایگزامپلس ہیں بہت ہی ساری ایگزامپلس ہیں لیکن میں ان میں سے چند آپ کے سامنے پرزینٹ کروں گا access is may be the most popular desktop relational database management system FileMaker Pro جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کی ایک ایگزامپل ہے لیکن وہ ایکسیس جتنا پاپولر نہیں ہے Q L server it is quite popular جو the biggest player in the database field D B two database جو آئی بی ایم کا ہے وہ بھی خاصا مشہور ہے اور اس کے بارے میں اچھی بات شاید یہ ہے کہ آئی بی ایم کی جتنی بھی ہارڈ ویئر ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ عظیم سی ہو ان سب پہ ڈی بی ٹو چل سکتا ہے تو آپ اپنا بزنس جب شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ویئر کے ساتھ اس کے بعد آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کو نئی سافٹ ویئر ایک لحاظ سے نہیں دیکھنی پڑتی وہی D B two database جو ہے وہ آپ آبجیکٹیوٹی ڈیٹا بیس اس کا اکثر لوگوں نے نام نہیں سنا لیکن جب آپ نے بہت ہی عظیم ڈیٹا بیس بنانا ہو بہت ہی بڑا ڈیٹا بیس بنانا ہو تو most people they come up with جس one name that is objectivity اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا دو ڈیٹا بیسز اور بھی ہیں جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک ہے مائی ایس کیو ایل اور دوسرا ہے پوسکریس یہ دونوں ڈیٹا بیس جو ہیں یہ فری ویئر ہیں you have to pay to get access to these databases اور عموماً لینکس پہ یہ خاصے یوز کیے جاتے ہیں لینکس پہ جو لوگ لینکس آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ مائی ایس کیو ایل اور پوسٹ کریس جو ہیں یہ خاصے پاپولر ہیں جناب پچھلی دفعہ ہم نے اور آج بھی تھوڑی سی ہم نے فلیٹ فائل ڈیٹا بیسز کی برائیاں بیان کی تھیں بد تعریفی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ ٹیبلر فارم میں جب ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو وہ برائیاں جو ہوتی ہیں ان میں نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی برائیاں ہیں ان میں اپنی ویکنیسز ہیں کمزوریاں ہیں تو ان کا ہم ذرا کچھ تذکرہ کر لیں یعنی is wrong with relational databases بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن ایک کی چیز اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ کہ آج کل جتنی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ آبجیکٹ اور تحت ہو رہی ہے یعنی وہ آبجیکٹ اور میتھڈالوجی یوز کرتی ہے تو اس میں ڈیٹا جتنا بھی ہوتا ہے وہ آبجیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے اب فرض کریں آپ نے ایک پروگرام لکھا اس میں بڑا آبجیکٹس کی فارم میں کام ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو کچھ اسٹور کرنا ہے کسی ڈیٹا بیس میں اور ریلیشنل ڈیٹا بیس پاپولر ہے تو اسی میں کرنا پڑے گا نا ریلیشنل ڈیٹا بیس اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئے کہ اس میں آبجیکٹ اسٹور کیا جا سکے تو آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو ایسی فارم میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں وہ آرام سے اسٹور ہو سکے اب ظاہر ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پروگرام لکھنا پڑے گا نہ صرف پروگرام لکھنا پڑے گا اس میں کچھ ڈیلے بھی آئے گا اس کی وجہ سے کچھ پروسیسنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اچھا اب موقع آتا ہے کہ جو ڈیٹا سٹور کیا تھا اس کو دوبارہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تھا ریلیشنل ڈیٹا بیس کے لحاظ سے اسٹور ہوا ہوا اس کو واپس آبجیکٹ اورینٹیڈ فارم میں ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرام ہے اس میں آسانی سے اس کے ساتھ کام کیا جا سکے تو پھر ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی اس میں ٹائم لگے گا اس میں پروسیسنگ پاور ضائع ہوگی اور اس کے لیے جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کوڈ کو لکھنا اس کو مینٹین کرنا اٹ ریکوائرز ٹائم تو یہ دو دفعہ ڈیلے ہو گیا دو دفعہ ہماری پروسیسنگ پاور ضائع ہوئی دو دفعہ ہمیں کوڈ لکھنا پڑا جو کہ ٹرانسلیٹ ان اور ٹرانسلیٹ آؤٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا اوور آل سسٹم ہے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی ریسورسز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں ایک ایشو ہے ایک پرابلم ہے اس پرابلم کے سولوشنز ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان سولوشنس کا آپ کے سامنے تذکرہ کر سکیں لیکن اگر موقع ملے تو ویب پہ آپ سرچ ضرور کیجئے یہ دو ٹرمز جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آبجیکٹ اور ڈیٹا بیسز اور دوسرے آبجیکٹ ریلیشنل ڈیٹا بیسز اب جناب ہم بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کی کہ یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں کتنی طرح کے ہیں کتنی کلاسز میں انہیں ہم بانٹ سکتے ہیں کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو کلاسیفیکیشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے اس وقت جو کلاسیفیکیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا that will be with respect to size کہ جس ڈیٹا بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے ہم کلاسیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہیں پرسنل ڈیٹا بیسز یا پھر ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس بھی انہیں کہتے ہیں یہ عموماً سنگل یوزر ڈیٹا بیس ہوتے ہیں اس میں جب آپ ڈیٹا کی مقدار کی بات کرتے ہیں کتنے ڈیٹا سے ہم ڈیل کر رہے ہیں you talking about megabytes میں بھی بائٹس ایگزامپلس کیا ہیں کہ جناب میں نے بہت سارے سائنٹیفک پیپرز اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے اکٹھے کیے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک فائل میں بار بار بھرولتا پھروں میں نے وہ جتنے ہی پیپرز تھے ان کے ٹائٹلز آتھرس کے نام جہاں پہ وہ پبلش ہوئے جس جرنل میں پبلش ہوئے جس ڈیٹ کو پبلش ہوئے اور اس کے علاوہ ان کا ایبسٹریکٹ جو ہے اور اس کے علاوہ ان کے کی ورڈ جو ہیں وہ میں نے ایک چھوٹے سے ڈیٹا بیس میں رکھ لیے اس طرح انفارمیشن کو تلاش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا یعنی میں سرچ کروں گا ٹائٹل پہ یا پھر ایبسٹریکٹ پہ اگر وہ سرچ مجھے بتاتی ہے کہ میرے پاس دو تین آرٹیکل ایسے ہیں تو پھر میں وہ آرٹیکلس کو نکال کے ان کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک تو یہ ایگزامپل ہوگی فرض کریں آپ کی ایک مٹھائی شاپ ہے آپ کے پاس کوئی پچاس قسم کی مٹھائی ہیں روز آپ کے سینکڑوں کلو مٹھائی بکتی ہے تو وہ آپ کی انوینٹری جو ہے اس کو اگر آپ نے ٹریک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہی personal desktop databases جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹپکل ایگزامپل کیا ہے میرے خیال میں لوگ ایسے کام کرنے کے لیے زیادہ تر مائکروسافٹ ایکسیس کو یوز کرتے ہیں نیکسٹ لیول جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں سرور بیسڈ ڈیٹا بیسز یا پھر انٹرپرائز ڈیٹا بیسز یا پھر ملٹا یوزر ڈیٹا بیسز ابھی بینک کے پاس جو ڈیٹا بیس ہوگا اپنے کسٹمرز کے اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ شاید اس کلاس میں آتا ہے امیزون ڈاٹ کام جو ہے یا وہ بھولی بکس ڈاٹ کام جو ہے ان کے جو ڈیٹا بیس ہوں گے وہ بھی شاید اسی کلاس میں آتے ہوں یہ لوگ کس ٹائپ کے پیکیجز یوز کرتے ہیں میرے خیال میں یہ اوریکل پہ چل رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈی بی ٹو پہ ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ کلاس جو ہے وہ دنیا میں اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ they are seriously huge databases جہاں تک پرسنل ڈیٹا بیسز میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا megabytes gigabytes server base جو multi user enterprise databases ہیں gigabyte to terabytes یعنی امیزون ڈاٹ کام کے پاس فیو ٹیرا بائٹس اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہوگا لیکن ہم بات کرتے ہیں نا پیٹا بائٹس کی یعنی تھاؤزنڈ آف ٹیرا بائٹس یا پھر ایکسا بائٹ کی which is one thousand petabytes that is seriously huge database that is a very very very large database اس میں آپ کو ایگزامپل میں دیتا ہوں پہلی تو اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں 2002 میں ایک پروجیکٹ ہے بار بار بلکہ بابر اس کا نام ہے سوری اس میں انہوں نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے اس ڈیٹا بیس میں 500 ہنڈریڈ ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا موجود ہے 500 hundred terabytes five hundred یہ پتا کتنے ہوتے ہیں تو آپ تقریباً ایک بلین کتابیں لے لیں ان میں جتنی ٹیکسٹ ہوگی دیٹس ٹو ہنڈریڈ تو ایک ڈیٹا بیس اس میں ایک ارب کتابوں کا ڈیٹا موجود ہے 2002 میں that is the largest database around ایک اور ڈیٹا بیس جس پہ آج کل کام کیا جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں سرن میں جس پہ کام کیا جا رہا ہے ایل ایچ سی کے لیے وہ ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اس میں ان کا خیال ہے کہ ٹو تھاؤزینڈ فائیو میں one exabyte data items ہوں گے that is ten to the eighteen data items that that should happen in the year two thousand and five یہ دونوں ڈیٹا بیسز جو ہیں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان میں یہ آبجیکٹیوٹی ڈی بی کی جو میں نے بات کی تھی وہ والا ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے so when you when you talking about seriously huge databases لوگ پریفر کرتے ہیں اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو یعنی آبجیکٹیوٹی ڈی بی کو اب جناب تھوڑی دیر میں ہم نے آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھانا ہے یعنی ہم نے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کے سامنے کریٹ کرنا ہے وہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ٹرمینالوجی ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرائمری کی کے بارے میں کہ یہ پرائمری کی کی ٹرم کیا ہوتی ہے جب بھی آپ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں اس میں کئی پرائمری کیز ہوتی ہیں انفیکٹ ہر ٹیبل میں کم از کم ایک پرائمری کی ضرور ہوتی ہے پرائمری کی جو ہوتی ہے نا یہ آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے یہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی ٹیبل کا کوئی ریکارڈ جو ہے نا اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے تو پرائمری کی کیا ہوتی ہے it's it's an identifier which uniquely every record of a particular table تو ہر ٹیبل میں ایک ایسا آئیڈینٹیفائر ضرور ہونا چاہیے ہر ریکارڈ کے لیے یعنی یہ کیا ہوا پرائمری کی یہ ایک لحاظ سے کالم ہو گیا کسی بھی ٹیبل کا کہ ہر ٹیبل میں یہ ایک کالم ہونا ضروری ہے جب بھی آپ ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بات کر رہے ہیں you have to have this particular column اسے کہتے ہیں کہ یہ پرائمری کی کا کالم ہے اس میں ایک یونیک نمبر ہوتا ہے ہر ریکارڈ کے لیے ایک یونیک نمبر ہوتا ہے ایک مختلف نمبر ہوتا ہے تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں مختلف میں دوسری ٹرم جو ہے ہے وہ کوئریز کوئریز کی کیا چیز ہوتی ہیں کوئریز اگر آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو وہی تقریباً اس کا ڈیٹا بیس کی لینگویج میں بھی مطلب ہے کوئریز سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم ڈیٹا جو ہے نا اس کو مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئریز کے ذریعے آپ جو ڈیٹا ہوتا ہے مختلف ٹیبلز میں اس کو کمبائن کر سکتے ہیں ان این مینر اس کے علاوہ جو آپ کے سارے کے سارے ٹیبلز ہیں کسی ایک سے یا کئی سے آپ مختلف طرح کی انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ایسی information that you looking for ان کو آپ کس طرح ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کوئریز کی مدد سے فارمس بھی ایک ٹرم ہے فارمس کس لیے یوز ہوتے ہیں فارم یوز ہوتے ہیں یا تو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے یا پھر ڈیٹا جو آلریڈی انٹرڈ ہے اس کو ماڈیفائی یا ایڈٹ کرنے کے لیے یا پھر ڈیٹا جو ہے اس کو ویو کرنے کے لیے لیکن فارمز استعمال ہوتے ہیں صرف ایک خاص صورت میں یعنی جب آپ نے one record at a time دیکھنا ہو یا one record at a time آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہو یا پھر one record at a time آپ نے ڈیٹا ایڈٹ کرنا ہو اس کے لیے آپ فارمز یوز کرتے ہیں رپورٹس یہ ایک اور ٹرم ہے آج ہم ایک رپورٹ بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے رپورٹ جو ہیں یہ ایک ایک لحاظ سے آپ پرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کسی صاحب کو in a user friendly format یعنی ایسا فارمیٹ جس کو آرام سے آپ دیکھ کے اس سے نتائج اخذ کر سکیں سو so, کوئی ٹیکی فارمیٹ میں نہیں بلکہ ایک یوزر فرینڈلی فارمیٹ میں آپ کسی بھی یوزر کو آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے دکھاتے ہیں اسے آپ ایک رپورٹ کہتے ہیں ہر ڈیٹا بیس سسٹم جس کے بارے میں جانتا ہوں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس میں ضرور یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے رپورٹس جنریٹ کی جا سکیں اور کسٹم رپورٹس جنریٹ کی جا سکیں اپنی اپنی پسند کے مطابق آپ ان کو ماڈیفائی کر سکیں اور ڈیٹا کو مختلف فارم میں اپنے جو بھی آڈینس ہے اس کے سامنے پریزنٹ کر سکیں اب جناب باری آ گئی ہے ہماری ڈیمو کی لیکن اس ڈیمو سے پہلے میں آپ کو اپنی فیوریٹ اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ڈیٹا بیسس پہ ہوتی ہے that is data mining data mining is the process by which we analyse very very large databases اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اس میں ہم کچھ پیٹرنس دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چیز تلاش کر رہے ہیں لیکن we try to look for patterns اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ یہ جو بولی بکس ڈاٹ کام ہے اس میں ان کے پاس سارے کے سارا سیلز کا ریکارڈ تو موجود ہے کہ کس نے کب کیا خریدا اس کو اگر ڈیٹا مائننگ اس پہ ہم کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس ملیں فار ایگزامپل ایک ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ 53% three percent of the who bought book A also bought book B ترپن فیصد لوگ جنہوں نے یہ والی کتاب خریدی تھی انہوں نے یہ والی کتاب بھی خریدی تھی اس کے ساتھ اب یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے اس میں کون سی عجیب بڑی بات ہے جناب اس میں ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ آئندہ سے جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آئے جو کتاب اے یا کتاب بی خریدنا چاہے اس کو وہ جو دوسری کتاب ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں کیونکہ دیر از اے گڈ چانس اور یہ ہمیں اسٹیٹسٹک سے پتا لگا ہے یہ جو ہم نے کوئی یہ جو ڈیٹا مائننگ کر کے ہمیں اسٹیٹسٹک پتا لگی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ دوسری کتاب ضرور خریدتے ہیں تو there is a very good chance کہ اگر آپ اس طرح کراس سیلنگ کریں نا کہ اے والا آئے اے خریدنا ہے اس کو بی کے بارے میں بتائیں جو بی خریدنا ہے اس کو اے کے بارے میں بتائیں اور اس طرح اگر ہم کراس سیلنگ کریں میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ اے اور بی دونوں کی سیلز جو ہے وہ بڑھ جائے گی سو ڈیٹا مائننگ سے آپ کیا کرتے ہیں آپ انٹرسٹنگ تلاش کرتے ہیں اپنے ڈیٹا میں اور آج کل یہ جو ہم آن لائن سیلنگ کرتے ہیں آن لائن ہم کتابیں بیچتے ہیں یا کچھ بھی بیچتے ہیں اس میں بے شمار ڈیٹا اکٹھا ہوتا جاتا ہے اور عموماً اکثر کمپنیوں میں وہ ڈیٹا بس پڑا ہوتا ہے nobody nobody processes it to to identify these patterns تو اگر آپ اسے پروسیس کرتے ہیں اس میں یہ پیٹرنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا مائننگ تو ڈیٹا مائننگ کے ذریعے ہم انٹرسٹنگ پیٹرن جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں from large databases data mining میں اکثر جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں وہ وہ انٹیلیجنس سسٹمس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہم نے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا نیو نیٹ ورکس یوز کیے جاتے ہیں فزی لاجک یوز کی جاتی ہے رول بیس سسٹمس بھی بعض اوقات یوز کیے جاتے ہیں تو data mining my favourite database application اب جناب ہم آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کریں گے ایک desktop relational database management system کو یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک تو ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے اس میں ہم زیادہ کمپلیکس کام تو نہیں کر سکتے ہم اس میں صرف دو ٹیبلز کریٹ کریں گے ان ٹیبلز کو ہم پاپولیٹ کریں گے اس کے علاوہ ان ٹیبلز کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ قائم کریں گے اور آخر میں ہم اس ریلیشن شپ کی مدد سے ایک رپورٹ جنریٹ کریں گے یعنی ایک ایزی ٹو ریڈ فارم جو ہے اس ڈیٹا کی نکالنے کی کوشش کریں گے تو یار آئیے یہ ڈیمونسٹریشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو جناب جو desktop R D B M S اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے اس کی ونڈو اس وقت میں نے کھولی ہوئی ہے اس میں اب میں ایک نئی فائل کریٹ کروں یعنی ایک نیا ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے میں یہ نیو دباتا ہوں یہ مجھے مختلف آپشنز دیتا ہے اس میں سے میرے خیال میں میں یہ ڈیٹا بیس کو دبا دیتا ہوں اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے جو ڈیٹا بیس بنانا ہے اس کا کیا نام رکھنا ہے میں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں اس کی ایکسٹینشن جو ہوگی وہ ایم ڈی بی ہوگی تو جناب میں کہتا ہوں چلیں یہ ڈیٹا بیس کریٹ کر دیں اب سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو جب میں نے کریٹ کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے یعنی میں نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں میں نے کتنے ٹیبل ڈالنے ہیں اور ہونا چاہیے تو اس ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم وہی دو ٹیبل یوز کریں گے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس لیکچر کے دوران دیکھے ہیں تو میں کہتا یہ ہوں کہ اچھا ایک تو create table in design view ایک یہ موڈ ہے ایک وزٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی برانڈ نیو ڈیٹا بیس بنا رہے ہوں تو شاید وزٹ کے ذریعے وہ ڈیٹا بیس بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آلریڈی ٹیبلر فارم میں موجود ہے تو اس لیے تیسری آپشن جو ہے نا this seems to be the appropriate option تو اس میں میں نے ڈبل کلک کیا تو اب یہ ٹیبل ویو میرے سامنے کھل گیا ہے اب میں کروں گا یہ کہ وہ جو لیکچر کے دوران میں نے ٹیبل دیکھے تھے ان کو یہاں پہ کاپی کر دوں گا اس سے میرا یہ ٹیبل بن جائے گا تو وہ ٹیبل میں نے کھولے ہوئے ہیں دس از دا فرسٹ ون تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کنٹرول سی یعنی کاپی کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ جا کے یہ دیکھیں یہ جو میرا ٹیبل ہے اس میں پانچ روز تھیں تو میں یہ یا تو پانچ روز کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دوں یا میرے خیال میں اگر میں ایسے بھی کروں تو تب بھی کام چل جائے گا تو اب میں کہتا ہوں کنٹرول وی یعنی پیسٹ کر دیں یہ میرے سے پوچھتا ہے R D B M S کہ جناب پانچ ریکارڈز ہیں ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں ہاں جناب بالکل ٹھیک ہے اچھا اب یہ پانچ ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پہلا ریکارڈ جو ہے وہ تو it doesn't really over there کیونکہ وہ تو ہر کالم کا جو ٹائٹل ہے اس ریکارڈ میں موجود ہے تو میں یہی کروں گا کہ یہ یہاں سے میں ٹائٹل پکڑ کے اوپر جو جہاں پہ ٹائٹل ہونا چاہیے وہاں پہ ڈال دوں گا تو میں کہتا ہوں اسے میں کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈبل کلک کر کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اسی طرح یہاں بھی یہاں بھی پرائز کو بھی ہم پکڑ لیتے ہیں ڈبل کلک کرنے سے سلیکٹ کیا پھر کٹ کیا ڈبل کلک کلک کرنے سے وہ جو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ بھی ہم نے پیش کر دیا اب یہ والا ریکارڈ تو فالتو ہو گیا تو اس کو میں اس پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس ریکارڈ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بالکل جناب میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جناب ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ میرا پہلا ٹیبل بن گیا اب اس ٹیبل کو میں بند کرتا ہوں تو یہ بڑا یوزر فرینڈلی سا پروگرام ہے تو یہ میرے سے اچھے اچھے سوال پوچھتا ہے اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ ٹیبل بنا لیا اس کا کوئی نام تو رکھ دو تو یہ والا ٹیبل جو تھا اس میں کیا تھا اس میں بکس تھیں ان کے آتھرس تھے ان کی پرائسز تھیں اور ان کا ان سٹاک سٹیٹس تھا تو میرے خیال میں اس ٹیبل کا نام ہم بکس رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بکس کی انفو ہے تو جناب یہ لیجئے اب یہ میرے سے کہہ رہے ہیں جناب پرائمری کی تو ہم نے ڈیفائن نہیں کی یعنی آپ نے کوئی ایسا کالم نہیں بنایا جس میں ایک ایسا آئیڈینٹیفائر ہو جس سے وہ والا وہ والی رو جو ہے جس میں وہ آئیڈینٹیفائر ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو سکے تو پرائمری کی میں نہیں بنائی لیکن یہ R D V M S it's a very useful R D V S یہ خود بخود میرے لیے وہ پرائمری کی جنریٹ کر سکتا ہے یعنی ہر ریکارڈ کو یہ ایک یونیک نمبر اسائن کر سکتا ہے اور جناب میں کہتا ہوں جناب ضرور آپ کر دیں تو آٹومیٹکلی اس نے وہ نمبر اسائن کر دیے ہیں اب پہلا ٹیبل تو بن گیا اور ظاہر ہے کہ میں ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا جاتا ہوں اس میں کم از کم دو ٹیبل تو ہونے چاہیے اور نہ صرف دو ٹیبل ہونے چاہیے ان میں آپس میں کوئی تعلق بھی ہونا چاہیے تو پہلے دوسرا ٹیبل بنا لیں پھر ہم وہ تعلق بھی قائم کر دیں گے تو میں کہتا ہوں جناب اچھا ایک اور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں میں پھر وہی جو پریزنٹیشن ہے اس میں جو دوسرا ٹیبل تھا اس کو جا کے پکڑتا ہوں اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لا کے اسے میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ پیسٹ ہو گیا پھر مجھے وہی کام کرنا پڑے گا ہم شور ان چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن فی الحال وہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں اس کو مینولی کر رہا ہوں آٹومیٹ کرنے سے مراد یہ کہ ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے پہلا ریکارڈ جو ہے اس کو ٹائٹلز بنا دیا جائے ہر کالم کے لیکن وہ مجھے معلوم نہیں تو میں نے اس کو مینول طریقے سے کیا اور اب میں اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو جناب یہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا نا فارم جس فارم میں مجھے پسند ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں پھر میرے سے وہی سوال پوچھے جائیں گے جی بالکل میں یہ سیو کرنا چاہتا ہوں اس ٹیبل کا نام کیا رکھیں اس ٹیبل میں آپ نے دیکھا تھا کہ کسٹمرز کے بارے میں تھا کہ کسٹمرز نے کون سی بک کب آڈر کی یعنی انہیں کب شپ کی گئی اور کس طرح شپ کی گئی تو اس کا نام میں کسٹمر رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے ٹیبل بنایا ہے اس کا نام میں نے کیونکہ اس میں کسٹمر نے جو چیزیں منگوائی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے اور کچھ بھی نام رکھ سکتے تھے لیکن نام جتنا ٹیبل کو ڈسکرائب کرتا ہو اتنا بہتر ہوتا ہے تو اس اس ٹیبل کا نام شاید ہم شپنگ ڈیٹا بھی رکھ سکتے تھے یا اور کچھ ایسی چیز لیکن فی الحال ہم نے کسٹمر اس کا نام رکھ دیا تو یہ پھر کہہ رہا ہے کہ نام پرائمری کی نہیں ہے اور ہر ٹیبل میں R D B M S کے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے ہر ٹیبل میں کوئی پرائمری کی ہونا ضروری ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں جناب آپ بنا دیں تو یہ جو یہ دوسرا ٹیبل ہے اس کی ہر جو رو ہے اس کو ایک یونیک آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ اس کو بنا دے گا اب دیکھ لیجئے یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں دیکھ رہے ہیں نا یہ والا کالم جو ہے اس کا ذرا میں فونٹ بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ والا کالم جو ہے نا یہ اس کا پرائمری کی کا کالم ہے اور یہ automatically R D B M S نے میرے لیے جنریٹ کیا ہے اور باقی جو پانچ کالم ہیں وہی پرانے والے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں دوسرا ٹیبل بھی آپ آپ کو دکھا دیتے ہیں کسٹمر والا اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میں سائز بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری کی جو ہے وہ آر ڈی بی ایم نے خود ہی ڈال دی ہے یعنی ایک ایسا آئیڈینٹیفائر جو یونیک ہے ہر رو کے لیے یعنی کوئی ایسی دو روز نہیں ہے کوئی دو ایسے ریکارڈ نہیں ہیں اس ٹیبل میں جن کا یہ پرائمری کی ایک ہی ہو یونیک کی ہے ہر ریکارڈ کے لیے تو جناب اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں اب جب آپ دو ٹیبل تو بن گئے لیکن یہ دو انڈیپینڈنٹ ٹیبل ہیں ان میں ہم نے ایک ریلیشن شپ استوار کرنا ہے ان میں ایک رشتہ قائم کرنا ہے اس کے لیے میں جاتا ہوں ٹولز میں ٹولز میں یہ دیکھیے ریلیشن شپ کی آپشن ہے اس کو میں کھولتا ہوں اب جن چیزوں کے بارے میں جن ٹیبلز کے بارے میں ریلیشن شپ بنانا ہے ان کو میں ایک لحاظ سے اکٹھا کروں گا تو میں بکس پہ رکھ کے ایڈ دباتا ہوں تو یہ آ گیا کسٹمر پہ رکھ کے ایڈ دباتا ہوں تو یہ جناب میرے خیال میں پیچھے دوسرا بھی آ گیا اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں دونوں ٹیبل جس کے یہ جو جو ڈیٹا ہے اس کی انفارمیشن ہمارے سامنے موجود ہے ان کو ریلیٹ کروں اس کو ریلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں میرے خیال میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب ایک نئی چیز ایک نیا ریلیشن شپ بنانا ہے تو یہ کہتا ہے اچھا جی لیفٹ ٹیبل جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے لیفٹ ٹیبل ہے جناب بکس والا اس میں کس کس چیز کو آپ کس سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے وہ جو جو بکس والا والا ٹیبل ہے اس میں ٹائٹل کالم ہے اس کو ہم کسٹمر میں جو کسٹمر والا ٹیبل ہے اس میں جو ٹائٹل والا کالم ہے اس سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے مشترک ہے تو جناب میں یہاں پہ جا کے یہ ٹائٹل سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بکس ٹیبل کا جو ٹائٹل کالم ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں کسٹمر ٹیبل کے ٹائٹل کالم سے ان دونوں کا میں رشتہ ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اوکے دباتا ہوں اور میں کہتا ہوں کریٹ جناب یہ بن گیا دیکھیں یہ آپس میں نتھی ہو گئے یہ آپس میں اٹیچ ہو گئے ان کا آپس میں ریلیشن شپ قائم ہو گیا اب جب کہ ریلیشن شپ قائم ہو گیا ہے نا وی کین سے جناب ہمارا ایک ریلیش ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس بن گیا ہے تو مبارک ہو آپ نے اپنا پہلا ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا کے دیکھ لیا اب اس ڈیٹا بیس کو خاص طور پہ اس ریلیشن کو ہم یوز کرنا چاہیں گے تو اس کو تو میں بند کر دیتا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ایک رپورٹ جنریٹ کروں یعنی یہی ریلیشن شپ ایکسپلوئڈ کر کے اس کو یوز کر کے میں کچھ نالج ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ رپورٹ کی فارم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو جناب میں کہتا ہوں کہ اچھا کریٹ کریں رپورٹ آپ وزٹ جو ہیں وہ چیزوں کو بعض اوقات آسان بنا دیتے ہیں اب یہاں پہ جس طرح ہم نے لیکچر میں سوال پوچھا تھا کہ جناب ہو از مائی بیسٹ کسٹمر اس کے لیے ہم نے ایک تیسرا ٹیبل جنریٹ کرایا تھا تو اپنی رپورٹ میں میں وہ آپ کو تیسرا ٹیبل جنریٹ کر کے دکھاؤں گا یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر کسٹمر نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ مجھے کسٹمر کے نام کے سامنے لکھا ہوا مل جائے پھر اس کو پروسیس کر کے میں تلاش کر سکوں گا کہ میرا بہترین کسٹمر کون سا ہے ایسا کسٹمر کون سا ہے جس نے میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے تو جناب وہ ٹیبل بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ فیلڈ سلیکٹ کرنے پڑیں گے ٹیبل ریلیٹ تو ہو گئے ہیں اب یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں سے میں سلیکٹ کرنا چاہوں گا خیر بک سے پہلے میں کسٹمر ٹیبل سے کسٹمر کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد بکس والے ٹیبل سے میں پرائز جو ہے اسے سلیکٹ کرنا چاہوں گا تو بس یہی دو چیزیں مجھے چاہیے تو میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں اور نہیں میں اور کچھ اور نہیں کرنا چاہتا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا سامان نکال لیا اس کو آپ شارٹ کرنا چاہیں گے بالکل اس کو آپ ایسا کریں کہ with respect to the customer sort کر دیں تاکہ میرے سارے کے سارے کسٹمر جنہوں نے جو بھی خرچہ جتنے بھی آرڈرز پلیس کیے ہیں ان کے نام اکٹھے آ جائیں اگر کسی صاحب نے دو یا دو سے زیادہ آرڈر پلیس کیے ہیں آئی وانٹ کہ وہ کنزیکٹو ریکارڈز میں آ جائیں تو جناب یہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی ہم پرائز پہ شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پرائز والی چیزیں ذرا پہلے آ جائیں اب جناب میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں اور ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں اپنی رپورٹ کو چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں رپورٹ کا ٹائٹل انٹر کر دیتا ہوں بیسٹ کسٹمرز اور جناب اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ بس ختم فنشڈ والا یہ دیکھیں کیا ہو گیا یہ ہماری رپورٹ بن کے آ گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں وہی تیسرا ٹیبل ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ تمام کسٹمرز لکھے ہوئے انہوں نے جو جو آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں جو جو کتابیں خریدی ہیں ان کی پرائسز لکھی ہوئی ہیں اب یہ ایک ایسا سمپل فارمیٹ ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑی آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بہترین کسٹمر کون سا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہاں پہ میں نے چیزوں کو سارٹ بھی کر دیا تھا اس لیے جو فردر کیلکولیشن میں بیسٹ کسٹمر کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ اور بھی زیادہ آسان ہو گئی ہے تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈیمو جس میں ہم نے ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس آپ کو بنا کے دکھایا اور پھر اس میں دو ٹیبلز ڈالے ان دونوں ٹیبلز کو ریلیٹ کیا اور ان دونوں ٹیبلز کی مدد سے ہم نے پھر ایک رپورٹ جنریٹ کی تو جناب ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کی تو اب آپ کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہی بنانا ہے بڑا سادہ سا بڑا سمپل تھا اس میں آپ نے دو ٹیبلز جاننے ہیں اور آخر میں ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دکھانی ہے اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ C S one O one کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ سا لنک بتا دوں جہاں پہ ایکسس مائکروسافٹ ایکسیس جو ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں ایک ٹیوٹوریل اس لنک پہ اویلیبل ہے اس کو آپ ضرور ایک نظر رکھیں میرے خیال میں خاصا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں اور اگر وہاں سے بھی آپ کو پوری طرح ہر طرح کی انفارمیشن نہ ملے تو ویب پہ سرچ کر کے دیکھیں ایکسیس ٹیوٹوریل پہ سرچ کر لیں صرف ایکسیس ڈیٹا بیس پہ سرچ کر لیں میرے خیال میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی انفارمیشن مل جائے گی جناب اب ذرا سمرائز کریں آج جو ہم نے باتیں کی آج ہمارا آخری لیکچر تھا ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا اور ہماری یہ جو دو ڈیٹا بیسز کے لیکچر تھے اس کا بھی دوسرا لیکچر تھا تو آج ہم نے بات کی کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں یہ it's a collection of related tables ان کی مدد سے processing of data quite straightforward جب آپ دو ٹیبلس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں پھر ان کو کمبائن کر کے ان سے نئی انفارمیشن نکالنا وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے تو آج ہم نے یہی کیا کہ دو ٹیبلس کو ریلیٹ کر کے ہم نے ایک تیسرا ٹیبل آپ کو بنا کے دکھایا نیکسٹ ٹائم ایک بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی ہم دیکھیں گے کہ یہ انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹنگ میں کس طرح کے کرمنل موجود ہیں وہ کس طرح کے ہابیز رکھتے ہیں کس طرح کے کام کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کرمنلس کو ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم سے کس طرح پرے رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر وہ کس طرح انآتھرائزڈ ایکسیس لے ہی لیں ان کو کس طرح ان کی ان کے جو وہ ادھر نگیٹو چیزیں کر سکتے ہیں اس کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں سائبر کرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو پالیسیز بن رہی ہیں جو لیجسلیشن بن رہی ہے اس میں کیا کچھ ہے اور اس میں کون سی اچھی باتیں ہیں اور کون سی بری باتیں ہیں تو نیکسٹ ٹائم جناب ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی تو انٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ